حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ جب ہم رات کو اٹھیں تو مسواک کریں سنن نسائی حدیث نمبر 1624